باقی رہنے والی ہے دنیا کو امتحان گاہ کہا گیا فرمایا اد دنیا دار المہن دنیا امتحان گاہ ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ طالب علم جب امتحان دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایک کوشچن پیپر دیا جاتا ہے وہ اپنی آنسر شیٹ کے اوپر ان کوشچنس کے آنسر لکھتا ہے پھر ممتحن اس کو چیک کرتا ہے جو سوال ٹھیک ہوں تو نمبر مل جاتے ہیں اور جوابات غلط ہوں تو پھر وہ نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں بالآخر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ کامیاب ہے یا ناکام ہے اب یہ دنیا بھی انسان کے لیے امتحان گاہ ہے مگر یہاں کوئی لکھا ہوا کوشچن پیپر نہیں ملتا اور ہم ظاہری طور پر کسی آنسر شیٹ کے اوپر اس کے آنسر نہیں لکھتے بلکہ یہاں کی ترتیب اور ہے یہاں اللہ تعالی حالات کی شکل میں بندے پر سوالات بھیجتے ہیں اور ان حالات کے رد عمل میں بندہ جو کرتا ہے وہ اس کا جواب ہوتا ہے مثلا خوشی کے حالات بھیجے یہ ایک کوشچن تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس خوشی میں حدود شریعت سے باہر نکل جاتا ہے یا اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اگر اس نے شکر ادا کیا تو اس کا جواب ٹھیک اور اگر فخر تکبر اجب میں آ گیا تو اس کا جواب غلط اسی طرح اللہ تعالیٰ بسا اوقات بندے کے اوپر بیماری مشکل پریشانی بھیج دیتے ہیں یہ ایک کوشچن ہوتا ہے دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جواب میں یہ بندہ کرتا کیا ہے اگر تو بیماری کے جواب میں اس نے اللہ تعالیٰ کے شکوے شروع کر دیے تو اس کا جواب غلط اور اگر اس نے صبر کر لیا تو اس کا جواب صحیح اب یہ امتحان میرا اور آپ کا ہر وقت ہو رہا ہر دن میں حالات بدل بدل کے آ رہے ہیں وہ تلکل ایام ندا بلوہا الناس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن ہم انسانوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے کوئی صحت مند ہے تو کوئی بیمار ہے کوئی دے رہا ہے کوئی لے رہا ہے کسی کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے کسی کو نوکری مل رہی ہے کسی کو لاس ہو رہا ہے کسی کو پروفٹ ہو رہا ہے جس حالت میں بھی جو بندہ ہے وہ اس کے لیے امتحان ہے آسان اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو یہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اگر کوئی آزمائش کے حالات آ جائیں تو یہ اس کے اوپر صبر کرے صبر کرنے والا بھی جنتی شکر کرنے والا بھی جنتی چنانچہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ صاحب اسلام کا تذکرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شاہی دی کہ جیسی شاہی کسی اور کو ملی نہ انسانوں کے بادشاہ جنوں کے بادشاہ ہوا ان کی ماتحت ہے ایک شان تھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی انہوں نے ان تمام نعمتوں میں اللہ رب العزت کی بندگی کی تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کو نعم العبد کہا میرا کتنا اچھا بندہ اور ایوب علیہ السلاط اسلام پر دنیا میں امتحان آیا بیوی فوت ہو گئی بچے فوت ہو گئے گھر گر گیا باغات ختم ہو گئے خود بھی بیمار ہو گئے عجیب امتحان آیا مگر اس امتحان میں انہوں نے اللہ کو پکارا اللہ کی یاد میں لگے رہے اللہ تعالی کو اس پر اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے لیے تین لفظ استعمال کیے اور ان کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا کون سے تین لفظ فرمایا انا وجد نہ حسو ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا نیم العبد میرا کتنا اچھا بندہ ان اواب وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا تو نرم بستر اور شاہی میں رہ کر کوئی اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ بھی نعم العبد ہے اور کوئی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کر کے اپنے رب کو راضی کر لے تو وہ بھی نعم العبد ہے مگر ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت خوشی ملتی ہے تو ہم اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی طرف کرتے ہیں مثلا اگر ایک بچہ نوکری کے انٹرویو میں کامیاب ہو گیا اب آپ اس کو بلا کر پوچھیں کہ سناؤ بھائی کیا ہوا کہے گا جی اس نے یہ کوشچن پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا پھر اس نے یہ پوچھا تو میں نے یہ دیا آپ کی ہر بات کے جواب میں میں نے میں نے اب وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر رہا کہ میرے مالک نے مدد کی انٹرویو میں میں کامیاب ہو گیا میں نے اب یہ انتصاب جو اس نے اپنی طرف کیا یہ غلطی کر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ موقع کے مطابق اچھی بات اس کے ذہن میں نہ ڈالتے تو یہ کیسے ٹھیک انٹرویو دے سکتا تھا اچھے اچھوں کے دماغ گھوم جاتے ہیں موقع کے بات ہی نہیں نکلتی ان کی زبان سے اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ایسا نہ یہ انسان ہے کہ اگر بالفرد انٹرویو میں ناکام ہو جائے اب نہیں کہتا کہ مجھے جواب دینا نہیں آیا میں پزل ہو گیا کنفیوز ہو گیا میں ٹینشن میں تھا مجھے مشکل پیش آئی نہیں اب سارا بن سارا بوجھ اللہ کیا ہوا جی وہ جی اللہ کی مرضی یعنی جو الٹا کام وہ معذ اللہ اللہ کی مرضی اور جو اچھا کام میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا یہ ہماری کوتا ہی ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں آزما رہے ہیں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ہر اچھی بات کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتے چنانچہ قرآن مجید کا جو ہے وہ اسلوب یہی ہے فرمایا اللہ ہو یوت ایمونی و یسکین وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے پلاتی ہے فضا مریض تو اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو یشفین وہ مجھے شفا عطا کروا دی اب بھائی بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا مگر یہ نہ کہا گیا ادب سکھا دیا کہ دیکھو کھانا پینا نعمت تھی اللہ کی طرف منسوخ کر دیا اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے تو یہ ایک نقطے کی بات ہمیں سمجھنی چاہیے تاکہ ہم ڈے ٹو ڈے اس امتحان میں کامیاب ہوں اور ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں یہ مفت کی نیکیاں ہیں جو بڑی آسانی سے بندے کو مل جاتی ہیں اس لیے کہ حالات آتے ہیں ان کو بندہ روک تو سکتا نہیں کوئی یہ چاہے کہ حالات مختلف نہ آئیں برے نہ آئیں اور وہ رہے دنیا میں تو یہ ممکن نہیں یہ ایسا ہی ہے کوئی کہے کہ میں دریا میں رہوں مگر پانی گیلا نہ کرے بھائی دریا میں ہو تو پانی تو گیلا کرے گا اس دنیا کا نام ہی مسائلستان ہے ہر بندے کے پاس مسئلے آپ دنیا کے کسی چھوٹے بڑے سے پوچھ لو اسی کے پاس مسئلے ہوں گے نوعیت مختلف ہوتی ہے مسئلے ہر کسی کے پاس چلیں ایک چھوٹے بچے سے پوچھیں بھائی آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ کہے گا جی بڑا پریشان ہوں امی مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی بھائی جان پہ کوئی پابندی نہیں مجھ پہ پابندی پابندی میں اکیلا نہیں باہر جا سکتا میں کھیل نہیں سکتا ہم سائے کا دوست انتظار کرتا رہتا ہے امی مجھے جانے نہیں دیتی میں بڑا پریشان ہوں بس تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں نا اور مجھے امی باہر جانے دے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے چلیں اب وہ ذرا بڑا ہو گیا پڑھنے والا بن گیا اب اس سے پوچھے کہ جناب اب کوئی مسئلہ کہے گا جی بس بڑا پریشان ہوں پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے ورک ورک کسی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے میں بڑا پریشان ہوں جی بالکل میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کو دعا کرو جی اور میں پڑھتا بھی ہوں نا جی تو پتہ نہیں میں امتحان کے کمرے میں جا کے بھول جاتا ہوں تو نشیان کی بھی مرض ہے تو دعا کر دو بس یہ کسی طرح پڑھائی کا مسئلہ ختم ہو جائے نا پھر میں ٹھیک چلیں یہ یونیورسٹی کالج سے پڑھ لکھ کے فارغ ہو گیا اب بتائیں بھائی اس وقت کوئی مسئلہ وہ جی آٹھ دس جگہ میں نے اپلیکیشن دی انٹرویو بھی دیا کہیں سے جاب آفر ہی نہیں آ رہی امی بھی بڑی پریشان میں بھی بڑا پریشان دعا کرو کہیں مجھے اچھی جاب مل جائے جاب مل گئی اچھی تنخواہ ہے سیٹل ہو گیا گھر بن گیا اب بھائی کوئی پریشانی اور جی بس امی چاہتی ہے میری شادی کر دے ہم نے ایک جگہ پرپوزل بھیجی ہے اس کا ابو نہیں مان رہا بدعا کرو کسی طرح اس کا ابو ہاں کر دے کوئی وظیفہ بتا دو میں وظیفہ کرنے کو تیار میں بڑا پریشان ہوں اب پریشانی ٹینشن کہ جہاں چاہتا ہوں وہیں شادی ہو جائے شادی بھی ہو گئی اب کچھ عرصے کے بعد اس سے پوچھو کہ جناب اب کیا حال ہے من پسند کی شادی ہو گئی اب تو دو تین سال آپ نے خوشیوں کے گزار لیے اب کوئی پریشان بس کی کیا بتاؤں تین سال ہو گئے ہیں میری بیوی کو امید بھی نہیں لگ رہی امی بھی پریشان ہیں گھر آتا ہوں تو بیوی بھی رو رہی ہوتی ہے ڈاکٹروں نے چیک کیا کہتے ہیں دونوں بالکل ٹھیک ہیں میں بہت ٹینشن میں ہوں کوئی عمل بتا دو کہ میری بیوی کی اللہ تعالیٰ خواہش کو پورا کرے اب یہ ٹینشن بنی ہوئی ہے ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے ہیں لیکن تمنا پوری نہیں ہو رہی اچھا اللہ تعالیٰ نے تمنا بھی پوری کر دی اولادیں ہو گئی بہت ساری اب پوچھیں کہ بھائی اب آپ کی کوئی پریشانی بس جی ٹھیک ہے لیکن میرا چھوٹا بیٹا تو بالکل ماننے کا نام ہی نہیں لیتا امی کو تو وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے اور وہ تو سارے گھر سے انوکھا ہے ہم بڑے پریشان ہیں یہ بچہ بنے گا تو کیا بنے گا اب بچوں کی پریشانی شروع ہو گئی چلے بچے بھی جوان ہو گئے اب پوچھیں بھائی اب آپ کی کوئی پریشانی اور جی کیا بتاؤں بڑی بیٹی کی عمر پچیس سال ہو گئی آپ کو پتا ہے میں باپ ہوں کوئی رشتہ اچھا آئے گا تو میں رشتہ کروں گا نا اب بیٹی خود تو نہیں کہیں چھوڑ کے آتے بہت میری بیوی بھی وظیفے کر رہی ہے اور میں بھی دعائیں مانگ رہا ہوں دعا کرو کوئی اچھی پرپوزل میری بیٹی کے لیے آ جائے چلو جی بیٹی کی پرپوزل آ گئی رشتے ہو گئے بیٹے کی بھی پرپوزل آ گئی اب پوچھو بھائی اب آپ خوش ہیں اب تو بچوں کی شادیاں کر بیٹھے ہاں جی کیا بتائیں بیٹی کی شادی خالہ کے گھر کی تھی ہمیں کیا پتا تھا اس نے تو بچی کو جیل کی طرح رکھا ہے بیچاری فریج کا دروازہ ہی نہیں کھول سکتی اجازت کے بغیر اب یہ پریشانی یعنی نانا دادا بندہ بن جاتا ہے اور اس کی پریشانیاں اسی طرح جس طرح بچپن میں تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے ہی مسائل استان بس نوعیت بدلتی ہے پریشانیاں ہر وقت کوئی نہ کوئی رہتی ہے کسی کو صحت کی طرف سے پریشانی کسی کو اولاد کی طرف سے کسی کو بیوی کی طرف سے کسی کو بھائیوں کی طرف سے کسی کو کاروبار کی طرف سے کسی کو دفتر کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہیٹ ہر وقت ملتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اصل میں یہ پہنچا کے دیکھتے ہیں کہ میرے بندے تیرا ریئیکشن کیا ہے تو کیسے بہیو کرتا ہے تو ریٹیلیٹ کس طرح کرتا ہے اگر تو مشکلات کے اوپر تو نے صبر کیا اگر تو کرائسس کنڈیشن کو تو نے اچھی طرح مینیج کر لیا تو تو میرا صبر کرنے والا بندہ مقبول بندہ اور اگر میں نے تجھے فراخی دے دی کاروبار چلا دیا ملٹائی ملینر بنا دیا اور تو نے اپنے مال کے باوجود گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھا تو میرے بندے تو میرا شکر گزار بن گا اس حالت میں بھی کامیاب اس حالت میں بھی کامیاب اب یہ امتحان انسان کا ہوتا رہتا ہے تو عام طور پر دیکھا گیا کہ خوشی کی کنڈیشن میں نعمتیں ملنے میں تو چلو کوئی الحمد نکل ہی جاتا ہوگا زبان سے ورنہ تو کئی دفعہ دیکھا وہ بھی نہیں نکلتا تجربہ ہے ہمارا کہ جس بندے کا کاروبار اتنا اچھا کہ اپنے گھر کے علاوہ چالیس گھروں کو وہ رزق دے سکتا ہے اتنا اچھا کاروبار اس سے پوچھیں بھائی سنائیں کام کیسے کہتے جی بس گزارا ہے کتنی عجیب بات ہے یعنی اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہماری زبان چھوٹی ہوتی ہے حق تو یہ تھا کہ وہ پوچھتا تو ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہم رو کے کہتے میرے مالک کا مجھ پر احسان اس نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے عطا فرمایا تھا میں اللہ پہ قربان جاؤں اس نے تو مجھ پر بے انتہا نعمتوں کی بارش کی ہوئی مگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ اس کھلے دل سے ادا نہیں کرتے لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تھوڑا مصیبت آ جاتی ہے پریشانی آتی ہے انوانٹیڈ قسم کے سرکمسٹانس بن جاتے ہیں اس وقت ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں شکوے شروع کر دیتے ہیں اندازہ لگائیے ایک آدمی مسجد میں نہیں آتا آپ پوچھیں کہ بھئی کیا ہوا آپ مسجد میں آج کل نظر نہیں آ رہے تو جواب ملے گا بس کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں ٹھیک ہو گئے تو میں آ جاؤں گا کیا مطلب کہ کاروبار میں خرابی آئی تو سب سے پہلے جو دروازہ چھوٹا وہ پروردگار کا دروازہ تھا اپنا گھر نہیں چھوڑا کہ وہاں نہ جائے دوسرے دوستوں کا گھر بھی نہ چھوڑا رشتہ داروں کا بھی نہیں چھوڑا سب کے یہاں جاتا ہے خدا کے گھر نہیں آتا تو حالت تو یہ ہے ہماری ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو بس سب سے پہلے مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں اس لیے آج کے اس عنوان میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالات ہر طرح کے آئیں گے ہمیں مشکل حالات میں صبر کرنا ہے اور اچھے حالات میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے یہ سبق ہم نے اگر پڑھ لیا تو بس ہمارا نام امال نیکیوں سے بھرنا شروع ہو جائے گا کتنے اچھے اچھے موقع ہوتے ہیں نیکیاں کمانے کے اور ہم ان کو مس کر جاتے ہیں اتنے اچھے موقع ہوتے ہیں کہ ہم ان پر اگر اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق بہیو کرتے تو پتہ نہیں کتنا اجر ملتا مومن کو تو دنیا میں ہر مصیبت پہ اجر ملتا سو مچ سو نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں چراغ جل رہا تھا ہوا کا جھونکا آیا چراغ بج گیا نبی اسلام نے فرمایا انا للہ و اینا الحراج ہو اللہ صدیقت لانا حیران اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ تو اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی انسان کی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے جو فوت ہو جاتا ہے اور آپ نے چراغ کے بجھنے پر پڑھے نبی علیہ صاحب اسلام نے بتلایا کہ عائشہ مومن کو دنیا میں جو کوئی بھی تکلیف مصیبت غم ملتا ہے چھوٹا یا بڑا اگر اس کے اوپر وہ یہ الفاظ پڑھ دے اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں اب بتائیں کہ چراغ کے بجھنے پہ اگر مومن کو اجر مل سکتا ہے تو پھر زندگی کا کون سا کون سی مصیبت ہے جس پر اجر نہیں مل سکتا ہر مصیبت پہ ہم اجر پا سکتے ہیں اللہ اکبر کبیر علماء نے لکھا ہے کسی آدمی کی دو جیبیں اور اس نے اپنی گھڑی ایک جیب میں ڈالی نکالنے کا وقت آیا تو دوسری میں ہاتھ ڈال بیٹھا تو گھڑی نہیں تھی تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک شوق ہوا مینٹل شوق وہ میری گھڑی اور اس کو دوسری جیب میں مل گئی یہ جو ایک لمحے کا مینٹل سٹریس اس کو ملا اللہ مومن کو اس پر بھی اجرتا فرما دیتے ہیں تو مومن کے تو مزے ہیں جس مومن کو تھوک پھینکنے پہ ثواب ملے پیشاب کرنے پہ ثواب ملے اللہ اس مومن کے کیا مزے ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں اور یہی ان محفلوں میں بیٹھ کے ہم نے سیکھنا ہے کہ عبادت کا تعلق صرف مسلح کے ساتھ نہیں ہے یا مسجد کے ساتھ نہیں ہے عبادت کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے پوری زندگی انسان کی عبادت بن سکتی ہے اچھا یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت بندوں پر اتنے رحیم ہیں کریم ہیں کہ ان اللہ بننا سے الرحیم تو اللہ تعالیٰ غم اور پریشانیاں بھیجتے ہی کیوں ہیں سب کا رزق وسیع کر دیتے سب کو صحت دے دیتے سب کی مرادیں پوری کر دیتے تو علماء نے لکھا کہ اگر سب کی منشا ادھر پوری ہو جاتی تو پھر امتحان گاہ کیا ہوتی امتحان گاہ تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ بندے کی کچھ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی کہیں بن مانگے مل جاتے ہیں کہیں مانگے سے بھی نہیں ملتا یہی اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے وہ جگہ جہاں مومن کی ہر خواہش پوری ہوگی اس کا نام جنت ہے اور ابھی جنت میں تو نہیں پہنچے وہاں جب مومن داخل ہوگا کہے گا الحمد للہ ازحب ان الحزن تب تعریفیں اللہ کے لیے کہ سب حزن ختم ہو گئے تو دنیا میں جب تک ہیں تو یہ حالات ہمارے ساتھ ہیں موت تک رہیں گے ہاں البتہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ کئی مرتبہ انسان مشکل کے اوپر صبر کی بجائے بے صبری کر لیتا ہے تو بہت بڑے اجر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے یہ صبر کلب قرآن مجید میں ننانوے مرتبہ استعمال ہوا اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا تھام لینا مثال کے طور پہ کوئی مصیبت آئی اب زبان سے کچھ الفاظ شکوے کے نکلنا چاہتے ہیں مگر یہ بندہ اپنے آپ کو تھام لیتا ہے روک لیتا ہے اس تھامنے اور روکنے کا نام صبر ہے اور اگر انسان کے جسم میں آزام میں فرسٹریشن ہو اور زبان سے شکوے کے الفاظ نکلیں تو اس کیفیت کو بے صبری کہتے ہیں تو بے صبری سے انسان اجر سے محروم ہوتا ہے صبر سے انسان اجر پا لیتا ہے اور کئی مرتبہ یہ ذہن میں رکھنا کہ زحمت کی شکل میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے زحمت کی شکل میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے ظاہری طور پر وہ زحمت نظر آتی ہے حقیقت میں اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اب اس کی مثال آپ گھر میں بیٹھے کمرے میں کام کر رہے ہیں آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کے رونے کی آواز آتی ہے روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے آپ اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے وہ کہتی ہے کہ ساتھ والے کمرے میں تو پوچھتی ہیں کہ اس کی امی اس کو اٹینڈ کیوں نہیں کرتی وہ کہے جی کہ امی ہی تو اٹینڈ کر رہی ہے اور اس کو رلا رہی ہے تو آپ حیران ہوتے ہیں یہ کیسی ماں ہے اتنے پیارے بیٹے کو یہ رلا رہی ہے چپ بھی نہیں کرواتی تو آپ کو ظاہر میں زحمت بچے میں نظر آتی ہے مگر ماں بچے کے لیے رحمت ہے زحمت تو نہیں ہوتی اب آپ کو بتایا جائے کہ جی بچے نے پوٹی کر دی تھی نجاست اس کے جسم پہ لگ گئی تھی اب اس کی ماں اس کو گرم پانی اور صابن سے نہلا رہی ہے تو جب آپ یہ الفاظ سنیں گے نا کہ ماں اس کو نجاست سے دھو کے صاف کر رہی ہے اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی ماں اپنی شفقت اور محبت کی وجہ سے بندے کے بچے کے جسم پہ نجاست نہیں دیکھ سکتی اس کا رلانا بھی بچے کے حق میں رحمت ہی ہے بالکل اسی طرح کئی مرتبہ ہم گناہوں کے ذریعے اپنے دل کو میلا کر لیتے ہیں گناہوں کی نجاست ہمارے من میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں پر شفیق ہیں وہ من کی نجاست کو مناسب نہیں دیکھتے نہیں سمجھتے تو وہ بندے کے اوپر کچھ حالات بھیج دیتے ہیں وہ حالات اصل میں کلیننگ پروسیس ہوتا ہے بندہ ان حالات میں کبھی رو پڑتا ہے کبھی آئیں بھرتا ہے یہ جو آنکھوں سے نکلا آنسو ہے یہ اس کے دل کے ظلمت کو دھو دیتا ہے اور اس طرح یہ غم بندے کے پاک ہونے کا سبب بن جاتا ہے تو زحمت کی شکل میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے کئی مرتبہ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب میرے یہاں پر دیکھیں کیا درد ہے اب وہ دیکھتا ہے تو ایک چھوڑا بن گیا وہ کہتے ہیں جناب آپریٹ کرنا پڑے گا آپ کو ہاسپٹل میں ایک ہفتہ رہنا پڑے گا اتنا اتنا خرچہ آئے گا میرے پاس مگر ٹائم نہیں ہے آپ منت کرتے ہیں پلیز ٹائم دے دیں وہ کہے گا میں بڑا بزی آپ کہتے ہیں جی پلیز بلکہ سفارشیں کرواتے ہیں کہ جی ٹائم دے دیں تاکہ جلدی میرا آپریشن کر دیں آپ حقیقت میں منت کر رہے ہیں سفارش کر رہے ہیں کہ جناب جلدی میرے جسم پہ چھری چلائیں جلدی میرے اندر سے خون نکالیں اب ظاہر میں تو آپ اسی کے لیے کہہ رہے ہیں نا زحمت ہے دیکھنے میں لیکن آپ اس کو اپنے لیے رحمت سمجھ رہے ہیں چنانچہ سرجن آپ کے جسم کو چیرتا ہے اندر سے کیا گند بلا نکال کے کاٹ کے صاف کر کے ٹانکے لگا دیتا ہے اور جب آپ شفا پا لیتے ہیں تو آپ اسی ڈاکٹر کو شکریہ کے پھول بھیج رہے ہوتے تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے بھی بعض اوقات زحمت کے حالات آتے ہیں مگر وہ زحمت کی شکل میں بندے کے لیے رحمت ہوتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کئی مرتبہ معالج کہتے ہیں جی کہ آپ کا خون وہ ٹھیک نہیں رہا اب اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کڑوی دوا پلانی پڑے گی آپ کڑوی دوا خوشی سے پیتے ہیں اس لیے کہ اس کڑوی دوا میں آپ کا علاج موجود ہے اسی طرح بعض اوقات کڑوے حالات میں بندے کے تکبر کا عجب کا غفلت کا علاج موجود ہوتا ہے یاد رکھیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں تو جب ہم کبھی غافل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غم بھیج دیتے ہیں بلکہ ہمارے مقابر نے لکھا کہ خوشی کے حالات میں بندے کی اتنی ترقی جلدی نہیں ہوتی جتنا غم کے حالات میں ترقی ہوتی ہے غم میں ترقی بہت تیز ہوتی ہے ایک عجیب واقعہ ایک نیک بزرگ تھے بڑے میاں بیوی بھی بہت زیادہ نیک تھی ایک دن اس نے کہا کہ جی میں بہت دور شریف پڑھتی ہوں لیکن مجھے کبھی نبی علیہ السلاط اسلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی آپ مجھے کوئی عمل بتائیں میں وہ کرتی ہوں تاکہ زیارت ہو نصیب ہو جائے انہوں نے کہا عمل تو میں بتاؤں گا کرنا پڑے گا بیوی نے کہا بتائیں کہنے لگے کل جمعہ کا دن ہے نہا دھو کے دلہن والے کپڑے پہن کے تیار ہو کے بیٹھ جانا وہ بھلی بندی اس نے خاون کی بات پہ عمل کیا نہا دھو کے اور خوب اچھے دلہن والے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے وہ دلہن بن کے بیٹھ گئی اب یہ بڑے میاں اس کے بھائی کے گھر چلے گئے اور بھائی کو کہا کہ دیکھو اپنی بہن کا حال عمر دیکھو اور حال دیکھو کہ دیکھنے کو منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آت نہیں اور دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے بھائی کو بڑا غصہ آیا وہ ان کے ساتھ آیا جب اس نے بہن کو دیکھا واقعی وہ تو دلہن کی طرح سجی بیٹھی تھی تو بھائی نے تو بہن کو ٹکا کے ڈانٹا شرم نہیں آتی تمہیں حیا نہیں آتی یہ تمہاری عمر ہے یہ تمہارے چلن ہے یہ تمہارا حال ہے اتنی کڑوی کسیلی اس نے سنائی کہ یہ بچاری تو رو رو رو کے ہلکان ہو گئی حتیٰ کہ روتے روتے آنکھ لگ گئی اللہ کی شان کہ جب نیند آئی تو خواب میں نبی السلام کی زیارت نصیب ہو گئی خیر خوشی بھی ہوئی اور اس کو پریشانی بھی اپنے خامد کو بتایا کہ مجھے زیارت تو ہو گئی مگر یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دلہن بنو اور آپ ہی نے میرے بھائی کو جا کے بتا دیا یہ کیا معاملہ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی بندی میں نے تمہیں گھر میں اتنے پیار محبت سے رکھا کبھی تمہارے دل پہ کوئی غم پریشانی نہیں آنے دی ان خوشی کے حالات میں جتنے مرضی وید وظیفے کرتی یہ نعمت شاید آپ کو نہ ملتی تو میں نے سوچا کوئی ایسا ہیلا کروں کہ آپ کا دل ٹوٹے چونکہ اللہ تعالیٰ انا عند منکسرت القلوب ٹوٹے فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے دلوں میں مجھے ڈھونڈو میں ٹوٹے دلوں میں ملتا ہوں تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جب دل ٹوٹتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے بندے تو فرمایا کہ بھائی نے ڈانٹا تمہارا دل ٹوٹا اللہ نے تمہاری مراد کو پورا کر دیا تو یہ پریشانیاں آتی ہیں کئی مرتبہ ہاں ایک بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ جب بڑے اجر ملنے کی توقع ہو تو پھر انسان کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت بھی جھیلنی آسان ہوتی ہے اس کی مثال سنیے سخت سردی کا موسم ہے چلڈ ایئر تیز رفتار سے چل رہی ہے بندے کے سینے سے پار ہوئی جاتی ہے باہر کھڑا نہیں کوئی ہو سکتا ایک آدمی اس وقت بھی جاگ رہا ہے آنکھیں نیند سے بوجلیں ٹھنڈی ہوا میں تھپیڑے کھا رہا ہے لیکن مارکیٹ کا چکر لگا رہا ہے اس سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا بنا جا کے گرم رضائی میں لحاف میں سو کیوں نہیں جاتے وہ کہے گا جناب میں ہوں پہرے دار چوکی دار میں رات کو جاگ کر پہرا دوں گا تو مہینے کے بعد مجھے اچھی تنخواہ مل جائے اب اتنی مصیبت کا وقت گزارنا بھی اس بندے کے لیے آسان کیونکہ اس کو اجر ملنے کی توقع ہوتی ہے تو جب بڑا اجر ملنے کی توقع ہو تو بندے کے لیے پھر مشکل برداشت کرنی کوئی مشکل نہیں ہوتی بندہ اسے خوشی سے برداشت کر لیتا ہے آپ دیکھیں شادی شدہ عورت جو علاج کروا رہی ہے کہ جی میری اولاد ہو جائے اس کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ جب مجھے امید لگ گئی تو نو مہینے تو مجھے بیماروں کی طرح گزارنے پڑیں گے نہ کھانا اچھا لگے گا نہ کوئی کام کر سکوں گی کئی دفعہ بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے اور نو مہینے بعض عورتیں تو بالکل مصیبت میں گزارتی ہیں اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو میرے لیے تو زندگی موت کا وقت ہوگا اتنی عورت کو تکلیف ہوتی ہے پھر جب بچہ پیدا ہوگا تو میں چند سال کے لیے اس کی چوبیس گھنٹے کی خادمہ بن جاؤں نہ اپنی سہولت سے کھا سکوں گی نہ پی سکوں گی نہ خامن کے ساتھ وقت گزار سکوں گی مجھے سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی لیکن اس تمام مشقتوں میں سے گزرنے کے لیے وہ تیار چونکہ اس کا جی چاہتے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا فرما تو جب اجر ملنے کی توقع ہو تو پھر مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے ہمیں بھی اگر دل میں پکا یقین ہو کہ ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اجرت آ فرمائیں گے تو پھر مشکلات مشکلات نہیں رہتی بندہ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جھیل لیتا ہے بس یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہماری زندگی آسان ہو جائے گی چونکہ آج اکثر ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ بے صبری کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں مثال کے طور پہ ہم آئے صبح ناشتہ تیار نہیں تھا میٹنگ پہ جانا تھا اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے فوراً بیوی کے بارے میں دو چار کمنٹس دے دیں گے فجر کے وقت بچہ لیٹا ہوا ہے جوانی کی عمر ہے نیند آتی ہے تو اس عمر میں تو باپ کو اہتمام سے جگانا پڑتا ہے اور ہم اس وقت اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتے اور چھوٹتے ہی اٹھا نہیں نماز نہیں پڑھنی مرنا نہیں تجھے قبر یاد نہیں بس ہم اس ان الفاظ میں بیٹے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اندر سے بیٹے کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں دو بھائیوں کے اندر معمولی سی بات پہ رنجش ہو جاتی ہے مقدمے چل پڑتے ہیں دو دوست ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو معمولی معمولی باتیں بے صبری کی وجہ سے ہماری زندگی کی مصیبتیں بن جاتی ہیں اور ضد بازی میں آ جاتے ہیں چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا اس کے دو بیٹے تھے تو زمین تقسیم ہوئی تو آدم ربا اس کو ملا آدھا اس کو درمیان میں جو باؤنڈری لائن تھی اس کے اوپر ایک درخت تھا ایک نے کہا یہ سارا میرا دوسرے نے کہا نہیں سارا میرا اب اس پہ جھگڑا ہو گیا ایک نے مقدمہ کر دیا دوسرے نے بھی وکیل بنا لیا اب اور کچھ پیسے تو تھے نہیں زمین کا ٹکڑا بیچتے وکیل کو دیتے ادھر والا بھی زمین کا ٹکڑا بیچتا وکیل کو دیتا دیتے دیتے ایک وقت آیا کہ اس نے بھی زمین ساری بیچ کے وکیل کی فیس دے دی اور اس نے بھی زمین بیچ کے وکیل کو فیس دے دی اور جج نے فیصلہ کیا کہ درخت کو کاٹ کے آدھی لکڑی اسے دے دی جائے آدھی اس کو دے دی جائے یہ ہماری زد بازی ہے صدر نہیں ہے ہمارے اندر تو اگر ہمارے اندر صبر آ جائے ہماری زندگی کی ترتیب سیدھی ہو جائے ریلیکس ہو جائیں ہم اسی دنیا میں ہمیں جنت کے مزے آنے لگ جائیں یہ جو ہر وقت ٹینشن ہر وقت فرسٹریشن انگزائٹی ڈپریشن یہ ساری بے کی نتیجے ہوتے ہیں صبر کے ساتھ بندہ رہے سوچے کہ اگر اچھے حالات ہمیشہ نہیں رہتے تو برے بھی تو ہمیشہ نہیں رہتے برے بھی چلے جاتے ہیں ہم سے تو درخت اچھا ہم نے سرد علاقوں کے درختوں کو دیکھا کہ جب ونٹر شروع ہوتا ہے نا تو ان کے پتے بھی گر جاتے ہیں پھل بھی ختم اور بالکل خشک لکڑی کی طرح وہ یوں کھڑے ہوتے ہیں پھر ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے لگتے ہیں سنو پڑتی ہے سلیٹ پڑتی ہے کئی مرتبہ مگر وہ درخت ٹنڈ منڈ بس یوں کھڑا ہے حقیقت اس درخت کو بھی پتا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں میرے پتے مجھ سے گر گئے پھل جدا ہو گیا میں اس وقت ایک مردہ درخت کی طرح خشک لکڑی کی طرح ہوں اور مجھے یہ وقت گزارنا ہے اور یہ میرے مشکل حالات کا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا چنانچہ وہ دو تین مہینے درخت صبر کے ساتھ گزارتا ہے اور ادھر سے سردی کا موسم ختم بہار کا موسم شروع پھر اسی درخت میں سے کوپلیں نکلتی ہیں شاخیں نکلتی ہیں پھر پتے لگ جاتے ہیں پھول بن جاتے ہیں اللہ اسی درخت کو پھل پھلوں سے لاد دیا کرتے ہیں تو کیا ہم اس درخت کی طرح بھی صبر اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے اگر ہم آج اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں تو سسرال جاتے تیسرے دن وہ ادھم نہ مچائیں ان کو پتا ہوگا کہ ہاں مجھے یہاں اپنا مقام خود بنانا ہے اور اگر حالات فیوریبل نہیں میں خدمت کے ذریعے صبر کے ذریعے اپنی وفا کے ذریعے میں ان کے دل جیت لوں گی یہ میری ساس مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیار محبت سے رکھے مگر ہوتا کیا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ساس نے اچھی نیت کے ساتھ سمجھا دی بیٹا ایسے نہیں ایسا کرتے ہیں تو سوچتی ہے اچھا ابھی سے روک ٹوک شروع ہو گئی اس کو تو ابھی سے شروع کرنا چاہیے ابھی سے اس کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے ڈائریکٹ امی کو فون مشورے ہو رہے ہیں کنسلٹینٹ بن گئی ماں اس کی اب ڈے ٹو ڈے ایک جنگ چل رہی ہے کچھ عرصہ یہ کولڈ وار ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد پھر کھلم کھلا جنگ ہوتی ہے سب بے صبریاں تو صبر کے مضمون پر ہمیں بار بار کہنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے خوشی کے حالات بھی اللہ تعالی کی طرف سے اور غم کے حالات بھی اللہ تعالی کی طرف سے اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں ازا احب اللہ ابدن ابتلا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس پر امتحان آزمائش ابتلا بھیج دیتے ہیں ان صبر اجتبا ہو اگر وہ صبر کر لے تو اسے اپنا مجتبہ بنا لیتے ہیں وہ ان راضی یا استفا ہو اور اگر وہ اس پر راضی ہو اپنے رب سے تو مستفیٰ بنا دیتے ہیں تو اللہ والے ان مصیبتوں پر صبر ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے اللہ سے خوش ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات میرے مالک کی طرف سے مجھ پر بھیجے گئے ہیں یہ میرے پاس مہمان ہیں اور مہمان کے آنے پر مجھے خوشی کا اظہار کرنا ہے ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سڑی ہوئی سبزی ملے اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سڑی ہوئی سبزی ملے تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھے سبزی ملی بلکہ اس بات کو سوچ کے خوش ہونا کہ اللہ جب آپ نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو مجھے آپ کو نے یاد رکھا تھا یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یاد رکھا ہمارے لیے تو یہی بہت بڑا انعام ہے اس کو مت دیکھیں کہ ملا کیا ہے اس کو دیکھیں کہ میرے مولا نے مجھے یاد رکھا اس لیے ہمارے اکابر غم میں بھی خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے علماء نے واقع ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک خادم تھا غلام تھا ایاز اس کا نام تھا یہ دیہات علاقے سے آیا تھا مگر اتنا بادشاہ کے ساتھ مخلص تھا کہ بادشاہ کی نظر میں بہت جلدی بڑا مقام پا گیا پرانے لوگ تھے وہ جیلس ہونے لگ گئے ایک دن انہوں نے بات کی بادشاہ سے کہ جناب شکل میں ہم اچھے عقل میں ہم اچھے نصب میں ہم اچھے مال میں ہم اچھے یہ دیہاتی سا لڑکا آ گیا ہے اور جو آپ کی محبت کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ کسی اور پہ پڑتی نہیں تو بادشاہ نے کہا اچھا میں اس کا کسی وقت جواب دوں گا بات آئی گئی ہو گئی کچھ دن گزر گئے لوگوں کے ذہن سے وہ بات ہی نکل گئی ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگایا جو بڑا کڑوا بٹر بٹر تھا اس کی اس نے کاشیں بنوائی اور سب اعتراض کرنے والے جو تھے نا دوست ان سب کو ایک ایک کاش دی جس نے منہ سے لگایا اس نے تھو تھو کر دیا بڑا کڑوا بڑا کڑوا بہت ہی کڑوا جی میری تو زبان سے کڑواہٹ جا نہیں رہی بادشاہ نے سب کو دیکھا سب نے یہی کام کیا لیکن جب ایاز کو دیکھا تو وہ کھائے چلا جا رہا تھا بادشاہ بھی حیران ہوا بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا یہ کڑوا نہیں بادشاہ کڑوا تو بہت ہے کھائے چلے جا رہے ہو کہ جی بادشاہ سلامت مجھے یہ خیال آیا کہ میں آپ کے ہاتھوں سے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کے کھا چکا اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی مجھے حیا آئی میں کڑوی کیسے واپس کروں میں نے اس کو بھی کھا لیا تو بھائی جس پروردگار نے عزت دی صحت دی اولاد دی کاروبار دیا پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہمیں عطا فرمائی خوشیوں بھری زندگی دی آپ زندگی کو دیکھیں نا صحت زیادہ بیماری تھوڑی پیٹ بھرے کا وقت زیادہ فاقے تھوڑے خوشی کی زندگی کے حصے زیادہ اور غم تھوڑے تو معلوم ہوا کہ جب اتنا عرصہ اس کی نعمتوں پہ پلتے رہے اور خوشیوں والی زندگی گزارتے پھرے اگر کبھی کوئی غم کا لمحہ بھی آ جائے تو اپنے رب کا شکوا کرنا زیب نہیں دیتا لطفے دم بدم کہرے سجن گاہ گا کہ محبوب کا لطف تو ہمیشہ اور محبوب کی ناراضگی کبھی کبھی لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گا ای سجن واہ ابھی سجن واہ میرے محبوب میں ایسے بھی آپ سے راضی اور میں ایسے بھی آپ سے راضی آپ کی خوشی پہ میں قربان تو انسان کی طبیعت ایسی بن جائے کہ اللہ ہر العزت عزت جو حالات بھیجیں بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت نہیں ٹلتی بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت نہیں ٹلتی مصیبت پر صبر کرنے کا جو ثواب ملنا تھا بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے چنانچہ عبد الواب شیرانی رحمت اللہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے لوہ و قلم کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھ تو قلم نے اللہ کے حکم سے لکھنا شروع کیا لا الہ الا انا محمد رسولی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا جا رہا ہے اور اس کے آگے لکھا ملم یس تسلیم بے قضائی جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا ولم یس بر بلائی میری بھیجی ہوئی بلا پہ صبر نہیں کرتا ولم یشکر اعلی نے امائی اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا فل یت ربن بن سوائی اس کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے اللہ رب العزت ہمیں صبر و ضبط والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرنا یہ صبر ایک بنیادی صفت ہے اور مختلف حالات میں صبر کرنے سے اس کے نام مختلف علماء نے رکھ دی ہیں مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے صبر کرتا ہے تو اس کا نام پاک دامنی ہے اگر رزق کی فراوانی کے باوجود عیاشی سے اپنے آپ کو تھام لیتا ہے اس کا نام تزکیہ نفس ہے اگر ایک آدمی جہاد میں صبر کے ساتھ حصہ لیتا ہے برداشت کرتا ہے ہر قسم کے حالات کو اس کا نام شجاعت ہے اگر غصے کے حالت میں کوئی بندہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام حوصلہ ہے اگر حادثات زمانہ پہ صبر کر لیتا ہے اس کا نام حلم ہے اگر دوسروں کے عیوب دیکھنے کے باوجود ان کی پردہ داری نہیں کرتا پردہ پوشی کر جاتا ہے تو اس کا نام پوشی ہے اگر بقدر ضرورت ملنے پر خوش زندگی گزارتا ہے تو اس کا نام کنات ہے اگر لذائد دنیا پہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام زہد ہے اگر معصیت سے گناہوں سے بچنے پر صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام تقوی ہے اور اگر اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبتوں پر کوئی بے صبری کا کام نہیں کرتا تو اس کا نام صبر ہے اب بتائیے ایک صبر کی صفت حاصل ہونے پر مومن کو اتنی صفات خود بخود مل جاتی تو یہ تو ام صفات ہوئی سب صفات کی ماں ہوئی تو ہمیں اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے یہ صبر ہی تو تھا نا کہ جس نے یوسف علیہ السلاط اسلام کو گناہ سے بچا لیا آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلاط اسلام کو جس ماحول میں گناہ کی دعوت ملی وہ پرفیکٹ ماحول تھا گناہ کے لیے مثال کے طور پر اٹھتی جوانی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ چڑھتی جوانی میں یہ شہوت کا سمندر بندے سے قابو ہی نہیں آتا جوانی کی عمر پھر مجرد ہیں غیر شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ بندے کے اندر شہوت کا زور اور زیادہ کہ اس کے لیے آؤٹ لیٹ نہیں ہوتی اس کے پاس یہ بھی موجود ہے کہ دیکھیے کہ مکان خالی ہے اور اس کو تالے لگ چکے تو کسی کے آنے کا ڈر خوف بھی نہیں پھر دیکھیے کہ بے وطنی کی زندگی ہے اپنے وطن میں تو بندہ عزت کے مارے گناہ نہیں کرتا اور یہی چلا جائے یو کے تو سمجھتا ہے یہاں کس کو پتا وہاں پھر اپنی مرضی پوری کر لیتا ہے تو وہ پردیش میں تھے جہاں کوئی واقف نہیں تھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے یہ چیز گناہ کے لیے اور آسانی پیدا کر دیتی ہے کہ گم نامی میں ایک عمل ہو رہا ہے نہ باپ دادا پہ الزام جانے کا خطرہ نہ خاندانی عزت خاص میں ملنے کا ڈر تو پردیس بھی ہے پھر اور دیکھیں کہ جو عورت بلا رہی ہے وہ ملک کی فسٹ لیڈی ہے شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت ہوگی جس کو بادشاہ نے بیوی کے لیے چنا اور پھر یہ اس کے ماتحت بھی ہیں اللہ اکبر جب بندہ نوکر ہو غلام ہو ماتحت ہو تو ویسے ہی دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی اس کی تو ہر بات پوری کرنی ہوتی ہے پھر اس نے دھمکی بھی دی کہ اچھا اگر بات پوری نہیں کرو گے تو میں تمہیں سزا دلواؤں گی تو بندہ دھمکی میں بھی آ جاتے ہیں کئی مرتبہ تو اگر آپ غور کریں تو اتنی باتیں گناہ کرنے کے لیے ماحول کو سازگار بنا رہی ہیں لیکن ہوا کیا جب اس نے کہا قولت ہی تلک جواب میں فوراً فرمایا قول معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے آپ کو تھام لیا حتیٰ کہ اسی عورت نے بعد میں گواہی دی انا راوت تو ہوں انف سے ہی فستا میں نے اسے اس کے نفس سے بہتانے کی کوشش کی اس نے اپنے نفس کو تھام لیا تھا یہ صبر کہلاتا ہے تو اگر ہمیں یہ صبر نصیب ہو جائے تو معصیت سے بچنا ہمارے لیے آسان تو صرف مصیبت ہی آسان نہیں ہوگی معصیت سے بچنا بھی آسان ہو جائے اس لیے اس صبر کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ نعمت ہمیں عطا فرما دے اب ذرا طلباء سے چند باتیں صبر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف زاویوں سے بیان کیا عجیب اس کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صبر کرنے کا حکم دیا امر کا سیگا فرمایا اس بیرو و سو برو اب یہ اس بیرو حکم ہے یعنی ڈائریکٹ مالک الملک کا حکم ہے رولنگ ہے صبر کرو تو اتنا ہی کافی کہ شہنشاہ حقیقی کا آرڈر ہے فرمایا وسطین نو بے یہ استعین پھر امر کسیفہ اور پھر عدم صبر سے منع کر دیا بے صبری نہ کرو یعنی صبر کا حکم دیا اور بے صبری سے منع کر دیا فرمایا فصبر کما صبر اول العزم من الرسل ولا تستا جل یہ جو ہے نا لا تستا جلحم اس کا مطلب ہے بے صبری نہ کیجیے تو بے صبری سے منع کر دیا اہل صبر کی بڑی تعریفیں کی وصابری نفلباس وزر وحین الباس الا اکل صدق و الا اکم المتقون اہل صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار فرمایا فرمایا واللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ صبر والوں سے محبت فرماتے ہیں اہل صبر کو خوشخبری دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جیسے بڑا افسر کسی کو کہتے ہیں نا فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس بندے کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ میری پشت پہ فلاں بندے کا ہاتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر فرمایا کہ صبر اہل صبر کے لیے بہتر ہے ولا ان صبر تم لہ و خیر السابری پھر فرمایا کہ صبر کا بہترین اجلا ملے گا تمہیں ولنجین دین صبر بےحسن ما کانو یاملو پچھلی قوموں کی مثالیں دی کہ دیکھو انہوں نے صبر کیا تو ان پر ہم نے کتنے انعامات کی بارش کر دی سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے ارشاد فرمایا و تمت کلیمت رب کل حسنا بل الا بنی اسرا ایلا بیما صبر صبر کی وجہ سے یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا کی حضرت علیہ السلام نے بھی انہیں یہی سبق دیا تھا اے میری قوم استعین باللہ وسویر صبر کا حکم مل رہا ہے پھر اہل صبر کو فرمایا کہ تمہیں ہم بغیر حساب ان لمیٹڈ اجر دیں گے ان نوا یو وقف سود اج رحم بغیر حساب ہر چیز کے اجر کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے صبر کا اجر کیا ملے گا بندہ اس کا اندازہ نہیں سکتا اہل صبر کو بشارت دی فرمایا وہ بشری صابرین کس بات کی کہ ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے سلاد رحمت نازل ہوگی اور ان کو اللہ ہدایت دیتے ہیں الا علیہم سلوات رب و رحما و الا هم المحتدون صبر کرنے والے ہی ہدایت والے ہیں پھر فرمایا کہ صبر کرو گے تو ہم مدد کریں گے چنانچہ ارشاد فرمایا بلا ان تصبرو و تک تکو ویا اتو کم ان پورہم ہاضا یم دد کم رب کم تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا حدیث پاک میں آتا ہے نبی اسلام تشریف فرماتے ہیں سینا صدیق اکبر لانو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک صاحب آئے اور ان کو کوئی رنجش تھی صدیق کے اخبار لانوں سے انہوں نے آ کے کچھ ان کے بارے میں سخت باتیں کرنی شروع کر دی صدیق اکبر لانو خاموش رہے نبی علیہ اسلام بھی خاموش سنتے رہے حتیٰ کہ وہ بندہ بڑھتا گیا اور اس نے بہت ہی سخت لفظ کہہ ڈالے اب جب اس نے اتنے سخت لفظ کہے تو صدیق اکمان نے اس کو جواب دیا جب جواب دیا تو نبی اسلام کھڑے ہو گئے صدیق اکمان نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کھڑے ہو گئے فرمایا ابو بکر جب وہ بندہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اور تم صبر کے ساتھ خاموش تھے تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا تھا اب جب آپ نے خود جواب دینے کے لیے زبان کھولی وہ فرشتہ بھی چلا گیا میں اللہ کا رسول بھی یہاں سے جا تو صبر کرنے والوں کا مددگار اللہ رب العزت ہوتے ہیں صبر والے ہی اہل عدم ہوتے ہیں ولمن صبر و غفر ان نزال کلمن ازمل امور اور فرمایا کہ اہل صبر کو حضوز عظیمہ عطا کریں گے چنانچہ قارون کے مال کو دیکھ کے جب اہل دنیا کہتے تھے یا لئی چلنا مسلما اوتیا کارون تو اس وقت علماء ان کو کیا کہتے تھے فرماتے تھے وئی لکم سواب اللہ خیر المن عام وعمل صالحا مگر الا الصابرون دیکھا یہ بڑے حضوف عظیمہ ان کو ملتے ہیں جو صبر والے ہوتے ہیں بلکہ قرآن مجید میں تو ایک جگہ صبر والوں کو ہی خوش قسمت کہہ دیا ارشاد فرمایا وما الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم مفسرین نے ذو حظ عظیم کا ترجمہ خوش نصیب خوش قسمت کیا تو صبر وہ کرنے والا ہی خوش نصیب ہوتا ہے اور عبرت بھی وہی پکڑتا ہے جس میں صبر ہوتی ہے ان نفیزال کل آیا تل کل صبارن شکور اور جنت میں جو لوگ جائیں گے تو ان کی جس صفت کا سب سے پہلے تذکرہ کیا جائے گا جس پر ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا وہ صبر والی صفت ہوگی چنانچہ جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ول ملا اکت ید خلون علی من کل باب ملائکہ مختلف دروازوں سے ان کی طرف آئیں گے اور آ کر ان کو کیا کہیں گے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو اور تم جیتے رہو تمہیں شاباش ہو ہم کہتے ہیں نا مزمانو شاباش سلام علیکم کا بالکل یہی مفہوم تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبر تم کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے صبر کیا تو صبر والے ہی جنتوں میں جائیں گے اور وہی جنتیں پائیں گے اور اہل سفر کو ہی اللہ تعالی منصب امامت عطا فرماتے ہیں وجالنا منہم آئما یادون امرینا لما صبر وکانو بھی آیاتنا یوں کن تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں کتنے مختلف انداز سے اس صبر کے فضائل گنوائے تاکہ میرے بندے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر لے صبر کی ایکسٹریم کیا ہے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ صبر کی ایکسٹریم کیا ہے اس کی معراج کیا ہے صبر کی معراج یہ ہے کہ انسان مخلوق کے سامنے اپنی مصیبت کا تذکرہ ہی نہ کرے اگر کرنا ہے تو فقط اپنے رب کے سامنے کرے یہ صبر کی میرا ہاں یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے مشورہ مانگنے کے لیے مفتی صاحب سے رجوع کرنا عالم سے رجوع کرنا نیک بندے سے شیخ سے رجوع کرنا یہ شکوے میں شامل نہیں ہے ان کے سامنے بندہ حالات اس لیے کھولتا ہے کہ گائیڈنس لینی ہوتی ہے تو یہ شکوے میں نہیں آتے کہ یہ نہ سمجھے کہ جی اب مسئلہ بھی نہیں پوچھ سکتے نہیں مسئلہ معلوم کرنا اور رہبری مانگنا یہ الگ چیز ہے شکوا کہتے ہیں کہ جب کوئی آ کے بیٹھا سناؤ بھائی کیا حال ہے تو بس سٹوری شروع کر دی وقت گزاری کے لیے اپنے آپ کو بڑا مظلوم ثابت کرنے کے لیے اپنے حالات کسی بندے کو سنا دینا یہ بسبری کہلاتی ہے یہ شکوہ کہلاتی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ انس اللہ فرماتے تھے کہ من کنوز البر کتمان المسائل کہ نیکیوں کے خزانوں میں سے یہ عمل ہے کہ انسان اپنی مصیبت کو دوسروں سے چھپائے پتہ ہی نہ چلنے دے کاش کے ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا صبر عطا فرما اور ہمارے اکابر کا یہی حال تھا چنانچہ صدیق کے بیمار ہوئے کسی نے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے طبیب کو بلائیں تو فرمانے لگے کہ طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے اس نے کہا کہ طبیب نے پھر کہا کیا ہے کہ طبیب نے کہا ہے انی فعال الما یورید عبداللہ ابن مسعود اللہ اللہ بیمار ہوئے عثمان ابن غنی اللہ ان کی تیمارداری کے لیے آئے آ کر بندہ پوچھتے ہیں نا جی کیا حال ہے کوئی تکلیف تو نہیں تو عثمان غنی اللہ نے آ کے پوچھا ماں تشت کی کیا شکایت ہے کیا پرابلم ہے تو فرمایا جنوبی مجھے اپنے گناہوں کی پرابلم ہے بیماری کا تذکرہ نہیں کیا اللہ اکبر کہ جنوبی بیماری کہ مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے انہوں نے فرمایا ماں تشتہی آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا رحمت و ربی میں اپنی رب کی رحمت کو چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ کیا میں کسی طبیب کو بلاؤں فرمایا اتبیب امر اور طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا اس نے نے انہوں پوچھا کہ کیا میں بیت المال سے کچھ آپ کے لیے بھیج دوں پر میں اللہ حاجت علی فیحا ہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو اپنی طرف سے ہدیہ دے دیتا ہوں فرمایا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا من قرا سورت الواقعہ کل لیلتن لطن لم تو ہو فاقتن ابدا جو ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں آتا مجھے اب آپ کے ہدیے کی بھی ضرورت نہیں کتنے اپنے حالات پہ وہ اللہ کی طرف سے مطمئن ہوتے تھے کہ الحمد للہ اللہ حال سول کفر وزلال صرف کفر اور گمراہی کے علاوہ جو حال بھی اللہ بھیج دیں میرے مولا ہم ہر حال میں آپ سے راضی ہیں چنانچہ صبر کی انتہا یہی ہے کہ بندے نے اگر کوئی بات کرنی ہی ہو تو اپنے رب سے کرے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے فریاد کی ان اشکو بسی حزنی اللہ اپنے اللہ کے سامنے اور یہی ایوب علیہ السلام نے کیا پرانی مجید میں ہے کہ جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے کہا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور آپ ہی رحم کرنے والوں سے بڑے رحم کرنے والے پھر اللہ رب العزت نے بال آخر ان کی اس مصیبت پریشانی کو دور فرما دیا نبی علیہ السلاط اسلام جب طائف کے سفر میں آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی عہد کے علاوہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ غم اور اذیت والا دن کون سا تھا نبی اسلام نے فرمایا ہمیرا جب مجھے اہل طائف نے شہر سے نکالا بچوں نے پتھر مارے میں تھکا ہوا تھا بھوک بھی تھی پیاس بھی تھی زخم ہوتا میں بیٹھنے لگتا وہ مجھے بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے پکڑ کے کھڑا کرتے تھے اور پھر مجھے دھکا دیتے تھے کہ چلو اتنا انہوں نے نبی علیہ السلاط اسلام کے ساتھ مس بہیو کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیرا اس سے اندازہ لگا لو کہ آج اس واقعے کو نو سال گزر گئے مجھے اس کی تکلیف آج بھی دل میں محسوس ہوتی ہے لیکن جب آپ بستی سے باہر آ کر بیٹھے تو آپ نے شکوہ کن سے کیا اپنے رب سے اللہ انی اشکو الئی کا ذور فکوتی وکلت قلت ہیلتی و یہ ہے صبر کہ دو رکت نفل پڑھ لیجئے اور اپنے حالات اپنے رب کے سامنے کہہ دیجیے مصیبت آئے قرآن پڑھیے قرآن دلوں کو سکون دینے کے لیے نبی علیہ السلام بہت غمزدہ ہوتے تھے کافروں کی باتوں پر حالات پر قرآن پڑھتے تھے اللہ قرآن اتار دیتے تھے فرماتے تھے کزال کا سب تبھی ہی اے محبوب آپ کے دل کو تسلی سکون دینے کے لیے ہم اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے اتار دیتے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھیے اور اللہ کے سامنے دعائیں مانگیے اللہ تعالی حالات کو بہتر کر دیتے ہیں ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو بتایا کہ انی جائل فل ارد خلیفہ تو فرشتوں نے آگے سے اپنی رائے کا اظہار کیا سے لو پیہا و و یفقود اے اللہ آپ ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں نائب بنا رہے ہیں جو فساد مچائے گا اور خون بہائے گا انسان سے پہلے جو مخلوق تھی وہ یہی کچھ کرتی تھی تو انہوں نے اسی پہ یہ بھی گمان کر لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم و مالا تعالم جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے چنانچہ دنیا میں کئی مرتبہ جب ایسے حالات آتے ہیں نا کہ جب ایمان والے نیکی کرتے ہیں اعمال کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے تو اللہ تعالیٰ علیمم بذاتی صدور ہونے کے بعد فرشتوں کو گواہ بنا لیتے ہیں ان کو ذرا سنا دیتے ہیں دکھا دیتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ مجمے میں آتے ہیں فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا چاہتے ہیں حالانکہ سب جانتے ہیں مگر فرشتوں کو جتلانا تھا کہ تم نے کہا تھا فساد مچائیں گے خون بہائیں گے اور دیکھو یہ تو میری محبت میں مسجد میں میری باتیں سننے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے ان ستا و قبائل ستا سب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو میرے دیوانے ہیں میرے چاہنے والے ہیں تم نے ان کے بارے میں غلط گمان کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کبھی کبھی جتلا دیتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید کی نماز میں جب بڑا مجمع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہے مگر فرشتوں کو شامل کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جو مزدور مزدوری کرے وہ پھر اپنا اجر مانگتا ہے انہوں نے رمضان کے روزے رکھے تراوی ادا کی اے اللہ یہ وہ مزدور ہیں آپ سے مزدوری مانگنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں اور بندیوں سے کہہ دو قومو او مقبول اللہ کم کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جتلاتے ہیں کہ دیکھو تم نے کیا کمنٹس دیے تھے اور میں نے پیدا کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ ساری انگلیاں ایک جیسی نہیں اس میں کچھ میرے ایسے بھی بندے ہوں گے جو مجھ پہ قربان ہونے والے مجھے عبادت کرنے والے میری خاطر ہر تکلیف برداشت کرنے والے ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے پیاروں پر ایسے حالات بھیج دیتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہہ دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو اب بڑھاپے کی عمر اور پھر بیٹا اس کو ذبح کرنا اللہ اکبر جب وہ چلنے کے قابل ہوا اس کو لے کے چل پڑے بیوی کو کہا کہ اس کو تیار کر دو کسی بڑے سے ملاقات کروانی ہے سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی نے تیار کر دیا جب گھر سے نکلے شیطان پیچھے بیوی حاجرہ کے پاس آیا ہے کہ تمہارا خامند بیٹے کو کہاں لے کر گیا انہوں نے کہا بڑے کی ملاقات کے لیے کہتے بڑی کی ملاقات کوئی نہیں وہ اس کو دما کرنے کے لیے لے کے گیا انہوں نے کہا بوڑھے بوڑھے کی شکل میں آیا تھا تیری عقل سکھیا گئی مت ماری گئی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے تو کہنے لگا ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو سیدہ حاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو اس کو تو پورا کرنا ہے اگر میرے بارے میں حکم ہوتا میں بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیتی شیطان کا داؤ نہ چلا آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پتہ کہاں جا رہے ہو ان کا بڑے کی ملاقات کے لیے کوئی نہیں تمہارے والد تو تمہیں دبا کرنے لے جا رہے ہیں انہوں نے کہا بوڑھے تیری عقل خراب ہو گئی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو دبا کرتا ہے اس نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو اللہ کے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے میں بالکل تیار ہوں یہاں بھی نہ چلا ابراہیم علیہ اسلام کے پاس آیا کہتے ہیں بیٹے کو نہ کرنا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا آج تک اس کے زمین و آسمان کے اندر برائی کے چرچے ہیں تو بیٹے کو قتل کرے گا تیری بھی بدنامی ہوگی انہوں نے کہا کہ تیرا دماغ چل گیا کابیل نے بھائی کو مارا تھا اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی چاہتا تھا اور میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اپنے رب کے حکم کے اوپر میں اس کی رضا چاہتا ہوں کیا اس میں اور اس میں جو ہے وہ مناسبت ہے چنا کے ادھر بھی بات نہ چلی اب ذرا آگے نکلے تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا ابو آپ تو کہتے تھے کہ کسی بڑے کو ملنے کے لیے جانا ہے کب ملاقات ہوگی جب بچے نے پوچھا یہ وہ وقت تھا کہ جب والد نے اس کے سامنے بات کھولی یا بنیا اے میرے بیٹے انی اراپ المنام میں نے خواب دیکھا ہے انی از کا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں فنظر ماضا ترا میرے بیٹے بتا تیری کیا رائے اب دیکھ کے بیٹے کا دیکھیے چھوٹا سا ہے صرف دوڑنے کے قابل ہی ہوا تھا نا اتنا معصوم بچہ عام طور پہ ناپختگی کی عمر ہوتی ہے مگر اللہ کی محبت اس بچے کے رگ رگ میں ریشے ریشے میں اتنی رچ گئی تھی کہ وہ آگے سے جواب دیتا ہے یا اوتف الما تو عمر ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ستاج نہیں ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چنانچہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ رب العزت نے اس لیے یہ خواب دکھایا وہ فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ تم تو کہتے تھے فساد مچائے گا خون بہائے گا دیکھو باپ کے دل میں محبت کیسی ماں کے دل میں میری محبت کیسی یہ میرے اشاق ہے میرے چاہنے والے یہ جی میرے لیے رہے ہیں ان کا جینا ان کا مرنا ان کی زندگی میرے لیے لہذا اتنے محبوب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا آخر باپ نے لٹا دیا گلے پر چھری رکھ دی چلانے کے لیے زور لگا دیا اللہ نے فرشتوں کو منظر دکھایا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا اور دیکھو یہ بھی بشر ہوتے ہیں میری محبت میں اپنی جانیں فدا کرنے والے یہ سارے فساد مچانے والے نہیں کچھ گناگار ہوتے ہیں مگر کچھ میرے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پر ایسے حالات لے آتے ہیں جب وہ استقامت دکھاتے ہیں اور اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اللہ پھر فرشتوں کو دکھاتے ہیں دیکھو میرے بشر میرے چاہنے والے میرے عاشق ایسے بھی ہوا کرتے ہیں چنانچہ اس قسم کی کتنی مثالیں اس امت کے اندر پیش کی گئی سبحان اللہ حیران ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ جب ان کو دشمنوں نے گھیر لیا گھر کے دروازے کے اوپر ان کے ساتھ کوئی تین سو ان کے ساتھی تھے سپورٹر تھے انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا ایک ایک کر کے وہ شہید ہو رہے تھے ان کو یقین ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد میری بھی باری آ جائے گی تو دل میں خیال آیا بوڑھی ماں اندر گھر میں ہے میں ان کو آخری مرتبہ سلام کیوں نہ کروں جوان بیٹا اپنی والدہ کو سلام کرنے کے لیے گھر آتا ہے امی میں آپ کو آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوں ماں پوچھتی ہے بیٹے تیری آواز میں گھبراہٹ کیوں نظر آتی ہے بوڑھی ماں جو نابینا ہو چکی اسمار تعالی عنہ صدیق غلام کی بڑی صاحبزادی دادی وہ جوان بیٹے سے پوچھتی ہے بیٹے تیری آواز میں مجھے گھبراہٹ کیوں نظر آ رہی ہے کیا تم حق پر نہیں ہو امی میں حق پہ ہوں تو بیٹے حق والے تو نہیں گھبرایا کرتے امی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ لوگ جب مجھے شہید کر دیں گے تو میری لاش کا کیما کر دیں گے اس کا مسئلہ کر دیں گے اس کی شکل بگاڑ دیں گے تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کی کھال اتارنے سے بکری کو کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی یہ ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے اللہ اکبر کہ بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیا جائے تو اس کی کھال اتارنے کی تکلیف بکری کو کوئی نہیں ہوا کرتی تو یہ تمہاری لاش کا مسلا بھی بنا دیں گے تو تمہیں کیا تکلیف ہوگی بیٹا کہتے ہیں اچھا امی میں اب جانا چاہتا ہوں ماں الوداع کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے تین دعائیں کرتی ہے اے میرے اللہ تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی راتوں میں پوری پوری رات مسلح پہ کھڑا ہو کے تیرے سامنے قرآن پڑھتا تھا اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دنوں میں تیری رضا کے لیے سارا سارا دن روزہ رکھا کرتا تھا پر اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے اپنی خدمت سے اپنے ماں باپ کے دل کو خوش کر دیا اللہ اب تو بھی میرے بیٹے سے خوش ہو جانا یہ دعا دینے کے بعد ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹے میری بینائی چلی گئی تمہاری شکل تمہیں دیکھ نہیں سکتی ذرا میرے قریب ہو جاؤ میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں تمہیں تمہارے رخسار کا بوسا لے لوں اور میں تمہارے جسم کی خوشبو سونگ لوں فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے یہ منظر اللہ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا دیکھو ایسی مائیں ہوتی ہیں ایسے جوان بیٹے ہوتے ہیں اور یوں میرے نام پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ والوں نے دھوکے سے گرفتار کر لیا سوچا کہ ان کو مکہ سے باہر نکل کے ایک جگہ پھانسی چڑھا دیا جائے مکہ کے لوگ جمع ہو کے آ جاتے ہیں ابو سفیان ان سے پوچھتا ہے کیا یہ اچھا ہو ہم تمہیں آزاد کر دیں اور اس کے بدلے تمہارے نبی یہاں ہوتے تو وہ جواب دیتے ہیں ابو سفیان مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے آزاد کر دیا جائے اور اس کے بدلے میرے محبوب کو کانٹا چب جائے ابو سفیان حیران ہوتا ہے اچھا اتنی محبت جناب کے پھانسی پہ لٹکانے کا وقت آ گیا اب مکہ والوں نے پلاننگ کی انہوں نے چالیس بندوں کو گھیرے میں کھڑا کیا کہ جب ہم رسا کھینچیں گے اور لاش لٹکے گی تو چالیس آدمی ایک وقت میں دوڑ کر جائیں گے اور اپنے نیزے ان کے جسم کے اندر داخل کر دیں گے چالیس نیزے ایک وقت میں ان کے جسم میں داخل کریں گے اس وقت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی اپنا نظر نہیں آتا سب غیر تھے کفار تھے تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ سے دعا مانگی اللہ اپنا تو میرا یہاں کوئی بھی نہیں آپ میرے اپنے ہیں بس میں اتنی دعا مانگتا ہوں میرے سلام میرے محبوب تک پہنچا دینا اس وقت میں یہ دعا مانگی اللہ میرے سلام میرے آقا تک پہنچا دینا روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے اللہ نے سب دیواروں کو ہٹا دیا اللہ کے نبی نے منظر آنکھوں سے دیکھا ان کی لاش لٹکائی گئی چالیس بندوں نے ان کے جسم کے اندر نیزے مارے خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا اور دیکھو میرے نام پہ قربانیاں دینے والے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں اللہ اکبر کبھی صحابہ کی بات نہیں اس کے بعد کے زمانے میں دیکھ لیجئے ہمارے اکابر نے اس دین کی خاطر کیا کیا مشقتیں اٹھا لی امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کو ایک مسئلہ بتانے کے اوپر حاکم وقت نے ناراض ہو کر چہرے کو سیاہ کر دیا گدے پہ بٹھایا جوتوں کا ہار ان کے گلے میں ڈالا اور مدینے کے اندر پھرایا لوگ دیکھیں کتنا دلیل کر رہا ہوں اور امام مالک کا یہ حال ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچان لیا جس نے نہیں پہچانا میں بتاتا ہوں کہ میں مالک ابن انس ہوں مجھے اللہ کے دین کے لیے ہیملیٹ کیا جا رہا ہے فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے امام احمد محمد رحمت اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے میں سو کوڑے لگائے جاتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے جب سو کوڑے لگے تو گوشت کیما بن گیا قریب کے بندے نے کیما اپنے ہاتھ سے اٹھایا پہاڑ جیسی استقامت تھی اللہ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں اتنی استقامت ہوتی ہے دین کے اوپر اتنے پکے ہوتے ہیں ان کے جسم سے جان تو نکالی جا سکتی ہے ان کے دلوں سے ایمان کو نہیں نکالا جا سکتا ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی انیس سو بیس میں تو حکیم اجمل کی کوٹھی پر تھے علاج کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو نہلایا گیا نہلانے والے نے ان کی کمر کے اوپر کچھ عجیب نشانات زخموں کے دیکھے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کلکتہ گئے ہوئے تھے وہ اپنے شیخ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگے یہ ایک راز تھا میرے شیخ نے مجھے منع کر دیا تھا کہ زندگی میں کسی کو نہ بتانا اب چونکہ وفات پا گئے اب میں اس سے پردہ ہٹاتا ہوں کہ جب مالٹا میں قید تھے اس وقت فرنگی ان کو کہتا تھا کہ تم یہ کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے اور حضرت فرماتے تھے یہ الفاظ میں ہرگز نہیں کہہ سکتا چنانچہ ان کے لیے انگارے جو ہیں وہ زمین پر بچھائے جاتے اور ان کو اوپر لٹایا جاتا یہ ان انگاروں کے نشانات ہیں رات کو کمرے میں آتے ساری رات بیٹھ کر گزارتے ہم شاگرد تھے ہم سے اپنے شیخ کی تکلیف دیکھی نہ جاتی ہم رو کر کہتے حضرت کوئی ہیلا کوئی زمانی بات کہہ دیں ان لوگوں کی تسلی ہو جائے یہ آپ پر اتنی مصیبت نہ ڈھائیں حضرت فرماتے ہر ہرگز نہیں جب ایک دفعہ بہت میں نے منت عمادت کی تو حضرت میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے حسین مت تم کیا سمجھتے ہو میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا میں روحانی فرزند ہوں حضرت خدیب کا میں روحانی بیٹا ہوں عبید سمیا کا میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا امام محمد بن حنبل کا شاہ ولی اللہ کا اور میں مجد کا بیٹا ہوں حسین احمد یہ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہیں میرے جسم سے جان نکال سکتے ہیں میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے میں ان کی اسٹیٹمنٹ دے کر اللہ کے دفتر سے نام کٹوا کر ان کے دفتر میں کبھی نہیں لکھوانا چاہتا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے چاہنے والے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے والے اتنی مشقتیں برداشت کر جاتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ جو ہے قربان کر جاتے ہیں یہ اللہ والوں پر کئی مرتبہ اس لیے بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بڑھانا ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کا درجہ بڑھانا چاہتے ہیں مگر اس کے اعمال ایسے نہیں کہ وہ درجہ پا سکیں اللہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں جب بندہ اس مصیبت پہ صبر کر لیتا ہے اللہ اس کو بہانہ بنا کر اپنے بندے کو وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں اس لیے مصیبتوں پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں یہ بات سن لیں ہم خود مانگے نہیں کہ ہم کمزور ہیں ہم متحمل نہیں ہو سکتے لیکن اگر آ جائے تو پھر بے سب صبری کی ضرورت نہیں ہوتی صبر کے ساتھ اللہ سے اجر کے مستحق بن جائیے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و ضبط والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب مراقبہ کر لیجیے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے مومنا ذکر خدا بسیار کن مومنا ذکر خدا بسیار گو تابے بی درد دع لم آب ذکر کن ذکر تا ترا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمان یک چشم زدن قافل ازامہ نباشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی ماہر کے ایم پراموش کر اللہ حدیث یار کے می کنم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما بری رات سے محفوظ فرما برے کاموں سے محفوظ فرما برے انجام سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محبوب فرما اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محبوط فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کہموں سے محفوظ فرما اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما میرے مولا عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محبوط فرما رب کریم پھسلنے سے محفوظ فرما ڈگمگانے سے محبوط فرما بھٹکنے سے محفوظ فرما نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما اے اللہ انسانوں کی شکل میں شیطان پھرتے ہیں ان سے بھی محفوظ فرما اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما میرے مولا ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری زندگی میں تو بہت بے صبری ہے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما میرے مولا ہمارے گناہ کو معاف فرما اللہ ہمیں صبر والی نعمت عطا فرما اللہ ہمیں صبر والی نعمت عطا فرما میرے مولا ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ صفت اپنے اندر نظر ہی نہیں آتی اے اللہ مہربانی فرما دیجئے آئندہ ہمیں صبر والی زندگی عطا فرمائیے شکر والی زندگی عطا فرمائیے اے اللہ ہم نے آپ کے کتنی مرتبہ شکوے کیے ہم نادم ہیں شرمندہ ہیں آپ نعمتیں دیتے رہے ہم آپ کے شکوے کرتے رہے میرے مولا ہم معافی مانگتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے رب کریم درگزر فرما دیجئے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ جب قیامت کے کے دن آپ سامنے پیشی ہو ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ میرے بندے کیا لے کر آئے یہ پوچھنا میرے بندے کیا لینے کے لیے آئے ہو میرے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو اے اللہ ایسے کمزور عمل ہمارے ہیں ناقص عمل ہمارے ہیں بس آپ آپ مہربانی فرما لیجیے ان ناقص عملوں کو قبول کر لیجیے اور اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما لیجیے اے اللہ آج کی اس محفل میں سب گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیجیے آئندہ گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے تاعت کی عزت عطا فرما دیجیے جتنے دوست احباب نے گاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما دیجیے اے اللہ جو بزرگ چند دن پہلے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے قسمان گان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے دور قریب سے جو مرد عورتیں آئے ہوئے ہیں اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رمضان مبارک کا یہ آخری اشرا ہے اتقم من النار آپ کے محبوب نے فرما دیا اللہ جہنم سے بری فرما دیجیے میرے مولا جہنم سے بری فرما دیجیے اللہ ہم سے تو آپ کی دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی میرے مولا مہربانی فرما دیجیے اے اللہ یہ اعتکاف والے آپ کے دروازے کی چوکٹ پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں میرے مولا رحمت فرمائیے دنیا کے سخی بھی مہربانی کر دیتے ہیں اے اللہ آپ تو ان سخیوں کے بھی پروردگار ہیں مہربانی فرما دیجیے اللہ مرادیں پوری کر دی اللہ نعمتیں عطا فرما دیجیے اللہ مصیبتوں سے محفوظ فرما لیجیے رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجیے جہاں تک آواز آ رہی ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اس شہر میں جتنے کلمہ گو ہیں سب پر خصوصی رحمت نازل فرما دیجیے جن کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان پریشان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اللہ مدارس سے کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و اصحاب ہی اجمعین بے رحمتی کیا يا أرحم الراحمين